پہلی بیت عقبہ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گزرگاہ کو کہتے ہیں مکہ سے منا آتے جاتے ہوئے منا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے ذلحجہ کی دسویں تاریخ کو جس ایک جمرے کو کنکری ماری جاتی ہے وہ اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے اس لیے اسے جمرہ یا کہتے ہیں اس جمرے کا دوسرا نام جمرہ کبرا بھی ہے باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں چونکہ منا کا پورا میدان جہاں ہو قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں ہے اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی تھی اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لینے کے لیے اس کھاٹی کو منتخب کیا اور اسی مناسبت سے اس کو بیت عقبہ کہتے ہیں اب پہاڑ کاٹ کر یہاں کشادہ سڑکیں نکال لی گئی ہیں ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے گیارویں سال موسم حج میں یسرب کے چھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج یعنی ذوال بارہ نبوی مطابق جولائی چھ سو اکیس تو بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں حضرت رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن رما کو چھوڑ کر باقی پانچ وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے اور ان کے علاوہ سات آدمی نئے تھے جن کے نام یہ ہیں ایک معاذ رضی اللہ عنہ بن الحارث ابن عفرا قبیلہ بنی النجار خزرج دو زکوان رضی اللہ عنہ بن عبد القیس قبیلہ بنی زریک خزرج تین عبادہ رضی اللہ عنہ بن سامد قبیلہ بنی غنم خزرج چار یزید رضی اللہ عنہ بن سالبہ قبیلہ بنی غنم کے حلیف خزرج پانچ عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ قبیلہ بنی سالم خزرج چھ ابو الحسم رضی اللہ عنہ بن التحیان قبیلہ بنی اوس اور سات اویم رضی اللہ عنہ بن سعیدہ قبیلہ بنو عمر بن غوف اوس ان میں صرف اخیر کے دو آدمی قبیلہ عوس سے تھے بقیہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلاح دیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی عقبہ کی اس بیت کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا حضرت بادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی مدینہ میں اسلام کا سفیر بیت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یسرب نے اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے در و بست سکھائے اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کو انتخاب فرمایا جس کا نام نامی اور اس میں گرامی بن عمیر ابتری رضی اللہ عنہ ہے قابل رشک کامیابی حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر نزول فرما ہوئے پھر دونوں نے مل کر اہل یسرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مقری کے خطاب سے مشہور ہوئے مقری کے معنی ہے پڑھانے والا اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں ہمراہ لے کر بنی عبدالعشحل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے اس وقت تک بنی عبد الاشحل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت بن حسیر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو چونکہ اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا اسید نے اپنا حربا اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا رضی اللہ عنہ پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں حضرت اسید نے کہا بات منصفانہ کہہ رہے ہو اس کے بعد اپنا ہر باگاڑ کر بیٹھ گئے اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت رضی اللہ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک تمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر دو رکعت نماز پڑھیں انہوں نے اٹھ کر غسل کیا کپڑے پاک کیے کلمہ شہادت ادا کیا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اشارہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کی طرف تھا اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بولے میں بخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا پھر جب حضرت اسید رضی اللہ عنہ محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارسہ کے لوگ اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہدہ توڑ دیں یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے دیکھا تو دونوں اتمینان سے بیٹھے ہیں سمجھ گیا کہ اسید رضی اللہ عنہ کا منشا یہ تھا کہ آپ ہی ان کی باتیں سنیں لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے پھر اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے خدا کی قسم ہے ابو امامہ اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں ادھر حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ بچھڑے گا اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک تمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں کپڑے پاک کر لیں پھر حق کی شہادت دیں پھر دو رکعت نماز پڑھیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں پھر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الاشل تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں انہوں نے کہا اچھا تو سنو اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا اس کا اسلام جنگ عہد تک مؤخر ہوا پھر عہد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا حضرت مصعب رضی اللہ عنہ حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے اس شاعر نے انہیں جنگ خندق پانچ سن ہجری تک اسلام سے روکے رکھا بہرحال اگلے موسم حج یعنی تیرہویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل یسرب کے حالات ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیل سنائیں دوسری بیت عقبہ نبوت کے تیرویں سال موسم حج جون چھ سو بائیس عیسوی میں یسرب کے ستر سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے یہ اپنی قوم کے مشرق حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یسرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن بارہ الحجا کو منا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ اقبا کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریخی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حج کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بال آخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہ لائے تھے ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا ورنہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے جو مشرقین تھے ہم ان سے اپنا سارا معاملہ خفیہ رکھتے تھے مگر ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کل کلاں کو آگ کا ایندھن نہ بن جائیں اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ آج اقبام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات طے ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ میں تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے حضرت رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم لوگ ہس پہ دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے ہم اس طرح چپکے چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے ہماری کل تعداد پچہتر تھی تہتر مرد اور دو عورتیں ایک ام امنا رضی اللہ عنہ نصیبہ بن تقاب تھیں جو قبیلہ بنو مازن بن نچار سے تعلق رکھتی تھیں اور دوسری ام منع رضی اللہ عنہ اسما بن تمر تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی تھے وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی گفتگو کا آغاز اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے معاملے کی نزاکت کی تشریح مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری سراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی چنانچہ انہوں نے کہا خزرج کے لوگوں عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خزرج اور کو خزرت ہی کہتے تھے ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ انداز ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کا شو ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے اس جواب سے پتا چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اس کے بعد بیت ہوئی بیت کی دفعات بیت کا واقعہ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ ایک چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے دو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے تین بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے چار اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت پرواہ نہ کرو گے اور پانچ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے حضرت رضی اللہ عنہ کی روایت میں جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے صرف آخری دفعہ کا ذکر ہے چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیجئے ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے حضرت قائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الحیسم رضی اللہ عنہ بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹائیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا پھر فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا خطرناکی بیت کی مقرر یا دہانی بیت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے دو مسلمان جو گیارہ سن نبوت اور بارہ سن نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں اس سے یہ بھی پتا لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کس بات پر بیعت کر رہے ہو جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایہ کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اس پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے بس کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ نے جو ان ستر آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یسرب ذرا ٹھہر جاؤ ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں ساری عرب سے دشمنی تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو اور تمہارا عجر اللہ پر ہے اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا بیت کی تکمیل بیت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک کا باز کہا اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ خدا کی قسم ہم اس بیت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے در حقیقت حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ حضرت مصب رضی اللہ عنہ بن عمر کے ساتھ مل کر مدینہ میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے اس لیے طبی طور پر وہی ان بیت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے اور اسی لیے سب سے پہلے انہی نے بیت بھی کی چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نچار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد بیت عامہ ہوئی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی باقی رہیں دو عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا بارہ نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ بارہ سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے بارہ نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا نو خزرج سے منتخب کیے گئے اور تین اوس سے نام یہ ہیں خزرج کے نقبہ ایک اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ بن عدس دو سعد رضی اللہ عنہ بن ربیع بن عمر تین عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ بن صالبہ چار رافع رضی اللہ عنہ بن مالک بن اجلان پانچ برا رضی اللہ عنہ بن معرور بن سخر چھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن حرام سات عبادہ رضی اللہ عنہ بن سامت بن قیس آٹھ سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن ولیم اور نو منظر رضی اللہ عنہ بن عمر بن خنیس اوس کے نقبہ ایک اسعد رضی اللہ عنہ بن حزیر بن سماک دو سعد رضی اللہ عنہ بن خیسمہ بن حارث اور تین رفاع رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر بن زبیر جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیر ہیں جیسے ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیر ہوں ان سب نے کہا جی ہاں شیطان معاہدے کا انکشاف کرتا ہے معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا کیونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکا پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں اس لیے اس شیطان نے جھٹے کونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو یہ پکار لگائی خیمے والو محمد کو دیکھو اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے او اللہ کے دشمن سن اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی روسا یسرب سے قریش کا احتجاج یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و علم کی شدت سے ان کے اندر کہرام مچ گیا کیونکہ اس جیسی بیت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے روسا اور اکابر مجرمین کے ایک پھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یسرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پر ہوا خضرج کے لوگوں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے لیکن چونکہ مشرقین خزرج اس بیت کے بارے میں سر جیسے کچھ جانتے ہی نہ تھے کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی اس لیے ان مشرقین نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہم اس طرح کی کوئی بات سر جیسے جانتے ہی نہیں بالآخر آخر یہ وفد عبداللہ بن نبی ابن سلول کے پاس پہنچا وہ بھی کہنے لگا یہ باطل ہے ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے اگر میں یسرب نے ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی آخر روسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرقین کی بات سچ ہے اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے خبر کا یقین اور بیعت کرنے والوں کا تعقب روسائے مکہ تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے لیکن اس کی قرید میں وہ برابر لگے رہے بال آخر انہیں یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیت ہو چکی ہے لیکن یہ پتا اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یسرب کا پیچھا کیا لیکن موقع نکل چکا تھا البتہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ اور منظر رضی اللہ عنہ بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا کو دیڑا لیکن منظر عنہ زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے البتہ سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاووں کی رسی سے باندھ دیا گیا پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا لیکن وہاں متعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورے کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے یہی عقبہ کی دوسری بیت ہے جسے بیت عقبہ کبرا کہا جاتا ہے یہ بیت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناسر باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے چنانچہ یسربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفات زمانے پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا ہجرت کے حراول دستے جب دوسری بیت عقبہ مکمل ہو گئی اسلام کفر و جہالت کے لکو تک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مسائب اور غم و علم رونما ہوں گے مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی ادھر مشرقین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں ایک سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت اقبائی کبرا سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آگ ہے لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح اب پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا اور شام تک روتی رہتی اسی حالت میں ایک سال گزر گیا بال آخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی اللہ اکبر کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں جب تنغیم پہنچیں تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشاہد کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا اور جب کبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے اسی میں چلی جاؤ اللہ برکت دے اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا دو حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے انہوں نے کہا ہاں حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے چلو میرا مال تمہارے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صحیب نے نفع اٹھایا صحیب نے نفع اٹھایا اور تین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عیاش بن ابی ربیہ اور حشام رضی اللہ عنہ بن آس بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے لیکن حشام کو قید کر لیا گیا پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے تینوں کی ماں ایک تھی ان دونوں نے عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں لہٰذا ان سے ہوشیار رہو خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو بھی اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی مگر عیاش نہ مانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونچنی لے لو یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے اس کی نہ چھوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا عیاش رضی اللہ عنہ اونچنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونچنی پر پیچھے بٹھا لو عیاش نے کہا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر لیکن جب تینوں زمین پر پر تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے حشام رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ کفار کی قید میں پڑے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ نے ایک روز کہا کون ہے جو میرے لیے حشام اور عیاش رضی اللہ اجمعین کو چھڑا لائے ولید رضی اللہ عنہ بن ولید نے کہا میں آپ کے لیے ان کو لانے کا ذمہ دار ہوں پھر ولید رضی اللہ عنہ خفیہ طور پر مکہ گئے اور ایک عورت نے جو ان دونوں کے پاس کھانا لے جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر ان کا ٹھکانہ معلوم کیا یہ دونوں ایک بغیر چھت کے مکان میں قید تھے رات ہوئی تو حضرت ولید رضی اللہ عنہ دیوار پھلانگ کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور بیڑیاں کاٹ کر اپنے اونٹ پر بٹھایا اور مدینہ بھاگ آئے ابن حشام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ہجرت کی تھی عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرقین جو سلوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے در پے نکلتے ہی رہے چنانچہ بیت اقبا کبرا کے صرف دو ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرقین نے زبردستی روک رکھا تھا ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خدا بندی کا انتظار کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے یہ لاوے کی دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں انہیں بھی چار ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا قریش کی پارلیمنٹ دارالندوا میں جب مشرقین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تیار ہو ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوسو خزرج کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کہرام مچا غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا اب ان کے سامنے ایک عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا مشرقین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیسی عظیمت و استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے پھر اوس و خزرج کے قبائل میں کس قدر قوت و قدرت اور جنگلی صلاحیت ہے اور ان دونوں قبائل کے اقلاء میں صلح و صفائی کے کیسے جذبات ہیں اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و دعوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہیں انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شہراہ گزرتی ہے اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے درآں حال یہ کہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت ڈھائی لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی اہل طائف وغیرہ کی تجارت اس کے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یسرب نے اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یسرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے کیونکہ مشرقین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے مشرقین نے اس مقصد کے لیے بیت عقبہ کبرہ کے تقریباً ڈھائی مہینے بعد چھبیس سفر چودہ سن نبوت مطابق بارہ ستمبر چھ سو بائیس عیسویں یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ الندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علم دردار کا قصہ باجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے ایک ابو جہل بن حشام قبیلہ بنی مخزوم سے دو جبیر بن متعم تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر بنی نوفل بن عبد مناف سے تین شیبہ بن ربیعہ اتبا بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب بنی عبد الشمس بن عبد مناف سے چار نظر بن حارث بنی عبد الدار سے پانچ ابو البخترہ بن حشام زما بن اسود اور حکیم بن حضام بنی اسد بن عبد العزا سے چھ بنی بن حجاج منبع بن حجاج بنی سہم سے اور سعد امیہ بن خلف بنی جماح سے وقت مقدر پر یہ نمائندگان دار الندا پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے باتیں سننا چاہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ ہی آ جائیے چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو ابوبخترا نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہر اور نابغا وغیرہ کا ہو چکا ہے شیخ نجدی نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہٰذا یہ بھی مناسب رائے نہیں کوئی اور تجویز سوچو یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نصب اور بانکا کا جوان منتخب کر لیں پھر ایک کو ایک تیز تلوار دیں اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح بار کی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے باقی سب ہیچ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مسمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے